الحمد للہ رب العالمین وسلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلام و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی جو سلسلہ مدنی قاعدے میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں بتائیے یہ راہ ہے اور یہ ہے پاک رحمت اللہ کی کے روز مبارک کا گنبد شریف جی ہاں اب بھرتے ہیں گنبد میں نیلا رنگ سے اور آج آپ کا سبق ہے ہر سا سا کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو زا کی پہچان ہوئی تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ پیارے ملانی منو اور ملانی منو ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کتاب کچھ پینسلیں ٹیبل پر جو کتاب رکھی ہے اس میں سے نکلیں گے کچھ حروف بتائیے یہ سا ہے نہیں بیٹو سیم شیم ش بتائیے یہ زا ہے جی نہیں یہ آ گیا ہے یہ شاہ ہمارا آج کا سبق ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیو ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام تو آ گئی ہے سود سود بود سو شریف بھی آ بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے نہیں جی مزید غور کیجیے نہیں مزید غور کیجیے شریف کولر جی ہاں یہ جواب درست ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو

اب جانتے ہیں اردو میں ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ چھوٹا مرحلہ پیارے ملنی منو اور مدنی منیو ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی سا کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں سا کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئے پھر بائیں طرف لے کر جائیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر پھر بائیں طرف جائیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ اب مدنی منی بتائیں گی پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ والا پیارے مدنی منو اور مدنی منوں ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مٹی کا پیالہ اب آپ کو ایک اور اسی طرح کا مٹی کا پیالہ نظر آئے گا اب مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام سفید پیلا کھتا لال اور کالا اب بھرتے ہیں پیالے میں کتائی رنگ میرا یہ ہے مٹی کا پیالہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد آب لم شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک مبارکوں کی برکت سے جاری ہوا آب رمضم شریف کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے پیارے پیارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم جس مراد سے دیا جائے اسی کے لیے ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں ہے تو ہر سال حج پر بلا یا یا الہی وہاں آب زمزم پلا آمین پیارے مدنی منو اور مدنی منی جو آج ہم نے آپ کو حرف زا کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف سین کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ